غندر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے ابو اسحاق نے ان سے عمر بن میمون نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں تھے قریش کے کچھ لوگ وہیں ارد گرد موجود تھے اتنے میں اقبا بن نبی معیت اونٹ کی اوجڑی بچہ دان لایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر اسے ڈال دیا اس کی وجہ سے آپ نے اپنا سر نہیں اٹھایا پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور گندگی کو پیٹھ مبارک سے ہٹایا اور جس نے ایسا کیا تھا اسے بد دعا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ قریش کی اس جماعت کو پکڑ لے ابو جہل بن حشام اتبا بن ربیعہ شیبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف یا امیہ کے بجائے آپ نے بد دعا ابی بن خلف کے حق میں فرمائی شبہ راوی حدیث شعبہ کو تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں نے دیکھا کہ بدر کی لڑائی میں یہ سب لوگ قتل کر دیے گئے اور ایک کنویں میں انہیں ڈال دیا گیا تھا سوا امیہ یا ابی کے کہ اس کا ہر ایک جوڑ الگ ہو گیا تھا اسے کنویں میں نہیں ڈالا جا سکا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چون